سعید بن مسیب ابو سلمہ اور عبید اللہ بن عبد اللہ تینوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قصہ بیان کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحف کے سجدے نہیں کیے حتیٰ کہ اللہ نے آپ کو اس کا یقین دلا دیا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار بارہ